سکتا آئیے پہلے کچھ احادیث کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں جس سے ہمارا یہ دعویٰ واضح طور سے ثابت ہو جائے گا پہلی حدیث وان جریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لا يرحم يرحم من الناس رواہ فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا یہاں اناس کا لفظ لایا گیا ہے یہاں صرف مسلمان مراد نہیں ہے بلکہ ہر انسان مراد ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اگر وہ انسان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا اناس کے عموم میں مسلمان بھی داخل ہیں ہندو بھی داخل ہے سکھ بھی داخل ہے عیسائی بھی داخل ہے اور یہودی بھی داخل ہے غور فرمائیے کتنی بڑی بات کہی گئی ہے یہ جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا دوسری حدیث وان عبد الله اللہ رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب حضرت امام ترمیزی اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلۃ والآداب میں لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے جو بے رحم ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تم لوگ ان لوگوں کے اوپر رحم کرو جو زمین پر رہتے ہیں تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو تو جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا جس کو کسی اردو شاعر نے نیو منظوم کیا ہے اس طرح کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر ارحم ہم منفی الارض یا کم منفی سما کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رحم یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے رحم رحمان سے مشتق ہے تو جو رحم کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو رحم کو کاٹ دے گا اللہ اسے کاٹ دے گا تیسری حدیث وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وهو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بيرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البير فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا کلاتی کبھی دن رت بتن اجر احمد فی مسند ہی حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو مسند احمد لائے حضرت ابو حرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا اسے پیاس لگی تلاش سیار کے بعد اسے ایک کنواں ملا لیکن کنویں میں پانی بہت نیچے تھا اس کے پاس ڈول نہیں تھا رسی نہیں تھی لہذا یہ کنویں کے اندر اتر گیا پانی پیا پانی پینے کے بعد جب باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کنویں کے کنارے کنارے جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا جس طرح میں پیاس سے جہاں بلب تھا میں پیاس سے پریشان تھا ویسے ہی اللہ کی یہ مخلوق بھی پیاس سے پریشان ہے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا اللہ کا بہت بڑا نافرمان تھا کتے کے اوپر اسے رحم آیا لیکن اب کنویں سے پانی نکالے تو کیسے نکالے اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آئی اس نے اپنا موزہ نکال لیا کنویں کے اندر اترا موزے میں اس نے پانی بھرا اب اوپر آنے کا مسئلہ پیدا ہوا اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے اس کو کنویں سے باہر آنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امسکا بھائی اپنے موزے کو جو پانی سے بھرا ہوا تھا اس نے اپنے منہ میں پکڑ لیا حتی رقی ابھی اور پھر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے وہ کنویں کے باہر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گنہگار آدمی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیا صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے سے اجر ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روح کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ہر روح کے اوپر رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے غور فرمائیے کہ ایک نجس جانور ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ برتن کو جب تک نہ دھلا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا ایک مرتبہ صابن یا مٹی سے بھی دھلنا پڑے گا تب جا کر کے برتن پاک ہوگا ایسے نجس جانور کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گنہگار آدمی کی پوری زندگی کی خطائیں بخش دی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے یہ تو کتے کی بات تھی کتے سے چھوٹا ایک جانور ہے بلی اس کے بارے میں حدیث دیکھیں وان عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امراۃ فی حرۃ او ثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلة والآداب کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑا اسے دوزخ کا عذاب دیا گیا غالباً یہ معراج کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو جب آپ جہنم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک منظر دکھائی دیتا ہے منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جہنم میں بری طریقے سے جل رہی ہے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون سی عورت ہے کہا کہ اس کی ایک بلی تھی شاید اس نے کچھ کھانے وغیرہ کا نقصان کر دیا ہوگا اس نے غصے میں آ کر کے بلی کو باندھ دیا او سکت تھا اس کو باندھ دیا فلم تم اسے نہ تو کھانا دیا ولم نہ تو کچھ پینے کو دیا تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی اسے چھوڑا بھی نہیں کہ باہر نکل کر کے کچھ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے فلم تدا تا کل من خشاشی لرز بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی اللہ تبارک و تعالی کو اس عورت کی بے رحمی پر اتنا غصہ آیا کہ اس کو عذاب دوزخ کے اندر ڈال دیا تو بلی جیسی مخلوق کے اوپر بے رحمی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو دو میں ڈال دیا سے پتا چلتا ہے کہ اسلام صرف انسانوں کے اوپر ہی رحم کرنے کی تلقین نہیں کرتا بلکہ جانور بھی اس کے رحم کے مستحق ہیں بلی سے چھوٹا ایک پرندہ ہوتا ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اس پرندے کا تذکرہ ہے حدیث اس طرح وان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ان ابی قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غيظه فاخذ منها بيض حمره فجاءت الحمره تعریف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و روس اصحابی فقال ایکم فجا هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اردده رواه احمد فی مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد ملا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا پڑاؤ میں سے ایک آدمی چل کر کے ایک جھاڑی میں گیا غیزہ کہتے بش کو جھاڑی کو فن فنتلا کا انسان ایک انسان جھاڑی میں پہنچا اس میں ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے تھے فاقدہ مینا بھائی وحم ماروتی وہاں سے اس نے لال چڑی کے چھوٹے انڈے نکال لیے چڑیا جب آئی تو اس نے دیکھا کہ انڈے موجود نہیں ہیں وہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑ پھڑانے لگی کبھی آپ کے سر پہ پھڑ پھڑاتی اور کبھی صاحب کرام کے سروں کے اوپر پھڑ پھڑاتی چھوٹے سے اس پرندے کی حالت دیکھ کر کے پریشانی دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چھوٹے سے پرندے کو کس نے درد مند بنایا کس نے اس کا دل دکھایا ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول اس جھاڑی کے اندر اس لال چڑی نے انڈے دے رکھے تھے انڈے بہت خوبصورت تھے میں نکال کر کے لے آیا ہوں شاید اسی وجہ سے آ کر کے یہاں آپ کے سر پر اور مسلمانوں کے سروں پہ پھڑ پھڑا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل دکھایا جاؤ اس کا انڈا واپس کر کے آؤ د جہاں انڈے تھے وہی رکھ کر کیا اللہ اکبر ایک چڑیا کی پریشانی سے نبی کا دل پریشان ہو گیا یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے رحم دل انسان تھے اور جس مذہب کے اندر رحم کا یہ تصور موجود ہو کہ ایک معمولی سے پرندے کی پریشانی نبی نہیں دیکھ سکا اور مسلمان کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے اس کا انڈا واپس کر دے ایسے رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ رسول دہشت گرد تھا نعوذ باللہ من ذالک اور مذہب اسلام دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اور اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں در حقیقت ایسا آدمی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے اور سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے پرندے سے چھوٹی ایک مخلوق ہوتی ہے وہ مخلوق کون سی ہے چیونٹی ذرا وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں وان سعید ابن المسیب و ابی سلمت ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملۃ النبي من الانبیاء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله اليه ان قرصت كنملۃ احرقت امه من الامم تسبح الله البخاری فی کتاب الجہاد حضرت امام بخاری سے الجہاد کے اندر لائے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک نبی اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ایک جگہ رکے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا یہ کس چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے دیکھا تو وہاں ایک اینٹ ہل موجود تھا چیونٹیوں کی ایک پوری بستی موجود تھی اینٹ ہل وہاں موجود تھا اور بے شمار چیونٹیاں وہاں موجود تھیں غصے میں آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چیونٹیوں کی یہ پوری بستی جلا دی جائے فَأَمَرَ اور بکر یا پورا اینٹ ہل جلا دیا جائے آگ لگا دی جائے آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی پورے اینٹ ہل کو آگ لگا دیا گیا ساری چونٹیاں جل کر راکھ ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ ادا بہت ناپسند آئی وہی کی فاؤ اللہ علیہ اللہ نے ان کی طرف وہی کی اور کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے ان قرصت کا نملتن ایک چیوٹی نے کاٹا احرقت امتا من الامم تسبح اللہ تو نے پوری ایک امت کو جلا کر راک کر دیا جو اللہ کی تصویح بیان کرتی تھی اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹی کا قتل جائز نہیں ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہیں اور تیسرا نقطہ جو اس حدیث پاک سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بھائی جو جرم کرے اسے سزا دو جرم ایک آدمی کرے سزا تمام انسانوں کو دی جائے یہ تو انصاف نہیں ہے جس چیوٹی نے کاٹا تھا زیادہ سے زیادہ آپ اس چیوٹی کو سزا دے دیتے یہ پورے اینٹ ہل کو سزا دینا پوری بستی کو آگ لگا دینا یہ تو قطن قرین انصاف نہیں ہے انصاف کی نگاہ میں یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے شرمناک چیز ہے جس مذہب کے اندر چیونٹی کا قتل حرام ہو چیونٹی کو مارنا جائز نہ ہو اس مذہب کو دہشت گرد بولنا اور اس مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہنا اور اس کے نبی کو دہشت گرد کہنا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے یہ تو نارمل حالات کی بات تھی کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے کہتے ہیں نا everything is fair in the love and وو ہر چیز جائز ہے محبت میں اور جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو غلط کر کے بتایا ہے کہ جنگ کے اندر بھی اخلاقی حدود ملحوظ رکھے جائیں ان اخلاقی حدود کو کراس نہ کیا جائے دلیل دلیل اس طرح ہے وان خالد ابن الفضری حدثني انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملت رسول اللہ لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراتا ولا تغلوا وضموا غنائنكم واصلحوا واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے ایک لشکر جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لڑنے کے لیے جا تو رہے ہو لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا کسی شیر خار بچے کو قتل مت کرنا کسی چھوٹے معصوم بچے کو قتل مت کرنا کسی عورت کو قتل مت کرنا اللہ اکبر حالت جنگ کے اندر نارمل حالات نہیں ہے جنگ کی حالت ہے جنگ کی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس دے رہے ہیں رحم کا درس دے رہے ہیں امن اور شانتی کا درس دے رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے جا تو رہے ہو لیکن تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہ اٹھے تمہاری تلوار کسی شیرخوار بچے کے اوپر نہ اٹھے تمہاری تلوار کسی معصوم بچے کے اوپر نہ اٹھے تمہاری تلوار کسی عورت کے اوپر نہ اٹھے یہ جنگ کے آداب بتا رہا ہے کون جس کے اوپر دہشت گردی کا الزام ہے جس کے ماننے والوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے خود آپ کی حالت کیا تھی ایک حدیث پاک سے آپ کے رحمت اللہ عالمین ہونے کا اندازہ ہوتا ہے ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرما دیا ومار اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین لیکن آپ کے بہت سارے عملوں سے رحمت للعالمینی کا ثبوت ملتا ہے ایک ثبوت میں دے دوں حدیث اس طرح وان سنان ابن ابی سنان دو ولی ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ انہو غزا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الْقَائِلَةِ قائلہ کہتے ہیں قیلولے کو دن میں جو سوتے ہیں فَأَدَرَكَتُهُمُ الْقَائِلَةِ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل لا يشعر به فقال فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم ان هذا اخترت من يمنعك قلت فشام فکل وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رواه البخاري في كتاب الجهاد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے حضرت سنان ابن ابی سنان دو کہتے ہیں کہ ان کو خبر دیا جابر ابن عبداللہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں تھا راستے میں ایک وادی پڑی جس میں بہت سارے کیکر اور ببول کے درخت تھے کیکر اور ببول کے درخت تھے ازہن کے معنی این چھوٹی چھوٹیا ازہن کے معنی آتے ہیں کیکر کے اور ببول کے جس کی جمع آتی ہے تو ایسی وادی میں ہم لوگ پہنچے اور وہاں قیلولے کا وقت ہو گیا القائلہ وہاں جب ہم پہنچے تو قیلولے کا وقت ہو گیا کہاں پہنچے ہم لوگ الاضاحی ایسی وادی میں جہاں ببول کے درخت بہت زیادہ تھے ازہن مانے ببول کا درخت جمع ازا اس وادی کے اندر ببول کے درخت بہت زیادہ تھے تو لوگ ایک ایک درخت کے نیچے متفرق ہو گئے تاکہ وہ درخت سے سایہ بھی حاصل کرے اور نیند بھی لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک قدرے بڑا درخت منتخب کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹ گئے اور آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی اپنی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے لٹکا دی اچانک آپ کی آنکھ کھلی آپ بیدار ہو گئے بےدار بیدار ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس کھڑا ہے وہ ہوا لائے شعرو بھی اور آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے آپ اسے پہچانتے نہیں بِهِ آپ کے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جس کو آپ پہچانتے نہیں آپ کے لیے اجنبی ہے اور اس نے آپ کی تلوار جو درخت سے لٹکی ہوئی تھی ببول کے اس تلوار کو سونت کر کے کھڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے کہنے لگا میں یمنا اٹھ تیری تلوار میرے ہاتھ میں تو نہتا ہے میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سنجیدگی اور پورے قلبی اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ مجھے اللہ بچائے گا کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سنتے ہی اس کے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی صحابہ دوڑے دوڑے آئے چاہتے تو اسے قتل کر دیتے لیکن ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر جھپٹے قتل کرنے کے لیے تو کہیں یہ تلوار سے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے قریب تھے صحابہ کرام نے اس آدمی کو کارڈن کر لیا گھیر لیا اس کو بھاگنے نہ پائے تو آپ نے فرمایا یہ آدمی میری تلوار اتار کر کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں یم نوک جب میں نے کہا کہ اللہ تو اس کے ہاتھ سے یہ تلوار گر گئی اب دیکھو یہاں بیٹھا ہوا ہے فہا ہوا تھا جالس اب یہ دیکھو کیسا بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے اللہ کیا روب تھا اس لفظ کا زبان نبوی سے لفظ اللہ کا نکلنا تھا کہ اس کے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ چپچاپی بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آدمی ہے میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اب یہ دیکھو کیسا چپ چا بیٹھا سابق رام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا کیا جائے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسے چھوڑ دو تم لم آپ نے سزا نہیں دی اللہ اکبر ذرا غور فرمائے ایسے آدمی کو آپ نے بخش دیا اس کی جان بخشی فرما دی جو شخص آپ کے قتل کے در پہ تھا آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اپنے جانی دشمن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا یہ تعلیم ہے کہ قریبی تو قریبی اپنے دشمن کو بھی معاف کر دینے کا حوصلہ رکھو اپنے دلوں کو اتنا فراخ کر لو اپنے دلوں کو اتنا کشادہ رکھ لو کہ اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا کرو یہ تعلیم ہے اسلام کی اور یہ تعلیم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کا اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام غیر مسلموں سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے قطان نہیں بلکہ بہت ساری آیات جو ابھی میں پیش کروں گا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام ان سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے پہلے ایک حدیث ملاحظہ کریں حدیث اس طرح وان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت قدمت علی امی وہی مشرکت فی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت قدمت علی امی وہی راغبت افا اصل امی قرنام سلی امک رواہ مسلم فی کتاب زکاہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب زکاہ میں لائے ہیں حضرت اسمہ بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میری ماں حالت شرک ہی میں تھی غیر مسلم تھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے مدینہ آئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ اللہ کے رسول میری ماں مشرقہ ہے غیر مسلم ہے اب کیا میں اسے اپنا مہمان بنا سکتی ہوں پہلا سوال تو یہ اور آئی ہے تاکہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ سلا رحمی کر سکتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی غیر مسلمہ ماں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 جو مسلمانوں کے خلاف برے جذبات نہیں رکھتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور شہاب الدین القرافی نے تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہا کہ اللہ تعالی نے یہاں غیر مسلموں کے ساتھ بر کرنے کی تلقین کی ہے اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو ان کو ظلم سے بچاؤ غیر مسلموں کو اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو تکلیف سے ان کو چھوڑاؤ اگر کوئی غیر مسلم بھوکا ہے تو اسے کھانا دو اگر کوئی غیر مسلم ننگا ہے تو اسے کپڑا دو غیر مسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے آپ مقام جابیہ سے جب گزرے تو آپ نے کوڑیوں کی ایک جماعت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بیت المال سے ان کی دوا کرواؤ اور بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کرو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو دیکھا ایک غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے پوچھا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے بولے بہت زیادہ پریشان ہے اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس یہودی کا اس غیر مسلم کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جائے یہ ہے اسلام کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو مسلم نہیں ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام فتنوں فساد کو ہوا دیتا ہے قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے مسلمانوں کا رسول دہشت گرد تھا اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا دو سوالات ہیں جب تک ان دو سوالوں کے صحیح صحیح جوابات نہیں آ جاتے تب تک مضمون مکمل نہیں ہوگا پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ سخت رویہ اپنا ہو یہ پہلا سوال ہے اس کا جواب ہمیں دینا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مذہب اسلام رحم کا مذہب ہے تو پھر جانوروں کے ذبح کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے اگر یہ مذہب رحم کا مذہب ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے اس لیے کہ جانوروں کو ذبح کرنا